وہ مسجد زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ نبی آپ اس کے اندر نماز پڑھیں اور اس مسجد میں جو نمازی ہیں جو خطب نہ آئیے وہ پسند کرتے ہیں زیادہ پاکیزگی کو اور اللہ پاک بھی ایسے پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے افمن اسس بنیانہ ہو اللہ تقوا اللہ و رضوان بہرحال وہ شخص کہ جس نے مسجد مطلب کی بنیاد اللہ کی رضا کے اوپر اللہ کی پرہز کی پہزگاری کرنے کے لیے کی ہے یہ زیادہ بہتر ہے مسجد اس مسجد کے مقابلے میں کہ جس کی بنیادیں کھوکھلی رکھی گئی ہیں نیتی پر فمہار بھی فینار جہنم تو بس یہ لے جائے گی یہ مسجد کیونکہ یہ قبا علاقہ اور قبا مسجد کے قریب مسجد ہے تو اسی کے ساتھ اب مسجد قبا کا ذکر ہے آج فرمایا تو مسجد اس سے سال اب تک وبار میں نعوبلی ق مفید مسجد زراعت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا تھا کہ لا تقم فی ابدا اس مسجد میں آپ نماز نہ پڑھیں نہ جائیں نہ قیام کریں اس مسجد کے بارے میں جو مسجد قبا ہے فرمایا کہ اس کی بنیاد ہی پرہیزگاری پر ہے پہلے دن سے ہی تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس مسجد کے اندر نماز پڑھیں نفل پڑھیں جائیں بعض حضرات نے لمسجد نمسج القصوا من اول یوم کی تفسیر میں یہ کیا ہے کہ یہ مسجد نبوی مراد ہے بعض مفسرین کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی مسجد ہے اس سے سالت اقوا تو آپ مسجد نبی میں بیٹھے تھے تو فرمایا یہی مسجد ہے لیکن اکثر مفسرین نے ان آیات کا اور آگے چونکہ جو فی رجال یحبون یہ تو کی بات آ رہی ہے جس میں مفسرین نے مسجد قبا والوں سے متعلق بات کی ہے کہ ان کے بارے میں یہ آیات ہے مسجد نبوی تو ہے ہی ہے کہ اس مسجد میں بھی کہ اس کی بنیاد پرہیزگاری پر ہے مسجد وباء کی آپ اس میں جائیں اور نماز پڑھا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا مسجد قباع میں ہفتے کے دن جانے کا دو رکعت نماز ادا کرنے کا اور فرمایا جو شخص ہفتے کے دن یا کسی دن مسجد قبا میں آ کے دو رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے یہ فضیلت بھی ایک تاریخی واقعہ اپنے آغوش میں رکھتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست کی کہ حضرت ہم بڑا عرصہ ہو گیا ہے کہ مکہ کا کی طرف نہیں جا سکے عمرہ نہیں ہوا دل چاہتا ہے جانے کا تو ہجرت کے بعد آپ مدینہ میں آباد ہو گئے تھے اس کے بعد کی بات ہے تو اتفاق سے یہ بات جب کہی گئی تو آپ ان دنوں میں کوباع کی طرف اسی مسجد کی طرف آئے ہوئے تھے یہ قبا علاقہ وہی ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے مدینہ میں تو قباع علاقے میں چودہ دن ٹھہرے تھے اور پھر اس کے بعد جب روانہ ہوئے تو کباء سے بالکل متصل مسجد جمعہ ہے تو جمعہ کی نماز فرض ہو گئی ادھر آپ نے جمعہ کی نماز ادا کی تو وہاں بعد کی حکومتوں نے مسجد بنائی جس کا نام ہی مسجد جمعہ ہے وہ بند ہوتی ہے باہر سے وہ زائرین دکھا لیتے ہیں کہ یہ مسجد جمعہ ہے مسجد جمعہ بالکل قبار علاقے کے قریب ہے اور یہ قبا میں آپ چودہ دن ٹھہرے تھے قبا والوں نے آپ کی گویا کہ سب سے پہلے مہمان نوازی کی تھی استقبال کیا تھا وغیرہ مسجد وباء سے پھر مسجد جمع ہے اور بالکل ساتھ ہی وہ ابھی تک بھی وہ مکان جو دو منزلہ تھا جس کے اوپر لڑکیوں نے چڑھ کے وہ تلا البدر علینا من سنیات ال وجب شکر علینا علینہ مادا عال دائی یہ اشعار پڑے تھے وہ سید اس جگہ کا نام ہی سید الوداع ہے مسجد نبوی کے جو تبلی کی سمت ہے وہاں سے ایک روڈ جاتا ہے جو پیچھے کی سائڈ میں مسجد بلال بھی مشہور ہے وہاں سے ایک روڈ جاتا ہے جو بالکل سیدھا مسجد قبا میں جاتا ہے پیدل کبھی لوگ جاتے رہتے ہیں چار پانچ کلو میٹر کا فاصلہ ہے تو ہجرت کے بعد آپ چودہ دن قبا علاقے میں ٹھہرے تھے پھر آپ مسجد نبوی میں آئے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو بعد میں پھر مسجد قبا کی تعمیر ہوئی تو کبعار جگہ پہ ہی آپ موجود تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ حضرت دل چاہتا ہے عمرہ کرنے کے لیے جائیں بڑا عرصہ ہوا ہم نے عمرہ نہیں کیا بیت اللہ شریف نہیں دیکھا تو اس پر آپ نے یہ اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوئی بات کہ مسجد طبع میں جو دو رکعت ادا کرے گا نفل اس کو مقبول عمرے کا ثواب ملے گا اب دیکھو اللہ پاک کی شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام کو پھیلانے والے ہیں مسجد نبوی کی ویسے بہت فضیلت ہے حدیث میں پچاس ہزار نماز کا ثواب ہے حدیث میں دس ہزار نماز کا ثواب ہے لیکن دو رکعت نفل پڑھ کے مقبول عمرے کا ثواب مسجد نبوی کا نہیں ہے دو رکاب رفل پرنا کوبا مسجد میں تو عمرے کا مقبول عمرے کا ثواب ہے اللہ عالم بعض کثابر میں تو لکھتا ہے کہ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قبا مسجد میں دو رکعت پڑھو عمرے کا ثواب ملے گا تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور عمرے کا ثواب تو مل گیا بیت اللہ تو نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ دیکھو تو اس کے نمازی ایسے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں تہرو یہ مبالغے کا کثیر ہے تہو یا تحر کے ہاں۔ معنی بھی ہوتے ہیں پاک ہونا باب تفاول پر جب لے گئے کہ مطلب یہ ہے کہ بہت اچھی طرح صفائی ستھرائی اور خوب پاکی کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسجد قبا والوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے بارے میں طہارت کی بڑی فضیلت آئی ہے آپ لوگ طہارت کس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو اتنی بڑی فضیلت آپ کے بارے میں آئی تو وہاں کے ساتھ احترام وکینوں نے نمازیوں نے مسلمانوں نے یہ بتایا تھا کہ یہاں سے پہلے سے ہی یہودی لوگ جو تھے تو یہ لوگ پانی سے استنجا کرتے تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ ان سے بہتر کام کیا جائے کہ پہلے جا کے کھیتوں میں غذائی حاجت کرتے ہیں اور تین پتھروں کے ساتھ استنجا کرتے ہیں تین پاک پتھروں سے استنجا کرتے ہیں جب واپس آتے ہیں مسجد کے قریب تو پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں وضو بنا رہے ہیں تو ویسے تو جائز ہے ایک شخص اگر تسلی سے ڈھیلے سے سجدہ کر لیتا ہے تو پانی سے دھونا فرض نہیں رہتا وہ فرض ادا ہو گیا لیکن مستحب ہے اچھی بات ہے کہ پانی کے ساتھ بھی استنجا کر لیا جائے تو یہ لوگ پہلے پتھر سے استنجا کرتے تھے پھر آ کر پانی سے استنجا کرتے تھے گویا کہ دوبارہ پاپتی حاصل کی ہے اس لیے ان کے لیے پاکی کی فضیلت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور قرآن نے مسجد قبا والے نمازیوں کی تعریف کی ہے کہ یہ بہت پسند کرتے ہیں پاکیزگی کو اور اللہ بھی پاک رہنے والے ساتھ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ رحب البتہ سعودی حکومت بھی مسجدوں کے ساتھ بہت دلچسپی اور ذوق رکھتی ہے پتن اسی وجہ سے اللہ نے ان کو خوب نوازا ہے بے شک خلافت عثمانیہ نے علامتیں رکھی تھی تھوڑی تھوڑی مسجدیں بنائی لیکن اس میں بھی خلافت عثمانیہ کا کمال نہیں تھا یہ کمال عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا تھا جو عمری خاندان کا دو سال کا بادشاہ تھا جو عدل و انصاف کے وہ سارے واقعات جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے تھے وہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں دنیا کو دکھائے کہ جیسے حیرت عمر فاروق کے زمانے میں بھیڑیاں اور بکریاں اکٹھے چشمے سے پانی پیتے تھے یہی دور دنیا نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی دیکھا ہے کہ لوگ دیکھتے تھے کہ یہ عجیب منظر ہے اور ایک دن جب بھیڑیے نے حملہ کیا بکریوں پر مصر میں مصر کے جنگلوں میں تو ایک بھیڑیا چرواہا رونے لگا لوگوں نے کہا روتا کیوں ہے اس نے کہا روتا اس لیے ہوں کہ اندازہ ہو گیا ہے کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہو چکی ہے آپ کی کیا اطلاع ہے یہ کیا اطلاع کوئی نہیں ہے جب تک وہ زندہ تھا تو میری اکٹھے پانی پیتے تھے اکٹھے تھے آج نے حملہ کر دیا ہے میری بکریوں کے اوپر تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ انصاف والا والا حکمران دنیا سے رخصت ہو ہو ہو بات بات یہ ہے ہے دوستو بڑی لمبی ہوتی جب بادشاہ بادشاہ کی نیت درست وہ وہ انصاف انصاف نہیں بکریوں کو یا بھیڑیوں کو مل بلا حکمرانی ساری انصاف پر مبنی ہو جاتی ہے جب بادشاہوں کی نیت درست ہو تو پھر بحیر بکریاں کیا آپس میں اتفاق کریں گی مسلمان مسلمان کو آپس میں مارے گا اور لڑے گا یہ ہماری کمزوریاں بندہ سمجھتا ہے کہ ساری صلاحیت کے نقشے کے اوپر ہی لگا دی ہے یا اس کے بات روموں پر یا اس کی قالین پر یا منبر محراب ان چیزوں پر جب دوسری مسجد کو جا کے دیکھو تو پہلی بھول جاتی ہے کہ کیا کے موقع پر جہاں وہاں موجودہ مسجد لوگ مسجد کا نام ہی مسجد رکھا ہے اور عجیب غریب مسجد بنائی ہے جہاں وہ مسجد ہر مسجد کی دوسری مسجد سے ایسی ممتاز ہوتی ہے بندے کی عقل حیران ہو جاتی ہے حدیث میں آتا ہے نا مسجد کی صفائی ستھرائی میں مسجد کے ساتھ جو جتنا پیال رکھتا ہے اللہ پاک اس کا پیال رکھتا ہے مسجد کے ساتھ بالکل د یہ نظام کیا ہے تو جو مسجد خدا بنائی ہے سبحان اللہ کیا نظام ہے اس کا اور جو وضو کا نظام ہے اس کا تمام مسجدوں سے مختلف نظام ہے وضو کا کہ وضو کرنے والے شخص کا چھینٹا بھی دوسرے بندے وضو کرنے والے کے اوپر نہیں جاتا ورنہ تو ٹوٹیوں پہ یوں سارے بندے بیٹھتے تو چلا ہی جاتا ہے چھینٹا جہاں دیوار بنائی ایک ٹوٹی لگائی سامنے دیوار ہے ادھر دیوار لگائی یہ وضو خانے والا بندہ اپنا منہ دھو رہا ہے اس کا چھینٹا یہ ممتاز کیا مسجد کو صفائی ستھرائی کی کیونکہ ان نمازیوں کے بارے میں فضیلت آئی تو اس لیے وہاں فرمایا اسس تقوا من اللہ و رضوان خیر ایک مسجد ہے جو بےزگاری کی نیت کے اوپر بنائی گئی ہے جو بھی دوست کو کام ہو اس میں نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے لیکن جب نیکی کا کام ہو تو ضرور بضرور اس میں نیت کا جائزہ لیا جائے کوئی اس میں ریاکاری نہ ہو کوئی اور مقصد نہ ہو تاکہ وہ نیکی اور وہ سرمایہ پیسہ ضائع نہ چلا جائے فرمایا ایک مسجد مسجد ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر بنائی گئی اور ایک مسجد وہ جو نبی کو تکلیف دینے کے لیے بنائی گئی یعنی دونوں مسجدوں کے لحاظ سے فرق ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی گئی وہ مسجد بنانے والے جنتی ہیں جو نبی کو تکلیف دینے کے لیے مسجد بنائی گئی تو فرمایا کوئی نار جہنگم یہ ایسے کنارے پر ہے کہ یہ سارے جہنم میں گریں گے اور فرمایا کہ یہ لوگ جب تک زندہ رہیں گے بنانے والے وہ تردد میں پریشانی میں رہیں گے کہ ہم نے کیا کیا تھا ہم نے کیا کیا تھا اللہ ہاں جب دل پھٹنے والا نظام آ جائے گا اور دل پھٹے گا اس وقت جب قیامت کی سور کی آواز آنے لگ جائے گی اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اللہ سمجھ نصیب فرمائے